قال لئن اتخذت إلها غيري لاجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فرعون کہنے لگا اے موسا سن لے اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا موسا علیہ السلام کہنے لگے اگر میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز لے آؤں فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر موسا علیہ السلام نے اسی وقت اپنی لکڑی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا زبردست ازدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بھائی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے شہر سے ہی نکال دے بتاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو ان سب نے کہا آپ اے فرعون اسے یعنی موسا علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو تو چھوڑ دیجئے اور تمام شہروں میں مجمع کرنے والے بھیج دیجئے جو آپ کے پاس زی علم جادوگروں کو لے آئے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے بیضا موسا علیہ السلام کا عظیم معجزہ جب مباحثے میں فرعون ہارا دلیل و بیان میں غالب نہ آ سکا تو قوت و طاقت کا مظاہرہ کرنے لگا اور ستوت و شوکت سے حق کو دبانے کا ارادہ کیا اور کہنے لگا کہ موسا میرے سوا کسی اور کو معبود بنائے گا تو جیل میں سڑا سڑا کر تیری جان لے لوں گا موسا علیہ السلام بھی چونکہ واض و نصیحت تو کہہ ہی چکے تھے آپ نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی اسے اور اس کی قوم کو دوسری طرح قائل کروں تو فرمانے لگے کیوں فرعون میں اگر اپنی سچائی پر کسی ایسے معجزے کا اظہار کروں کہ تمہیں بھی قائل ہونا پڑے تب فرعون سوا اس کے کیا کر سکتا تھا کہ کہا اچھا اگر سچا ہے اے موسا تو پیش کر موسا علیہ السلام نے سنتے ہی اپنی لکڑی جو آپ کے ہاتھ میں تھی اسے زمین پر ڈال دیا بس اس کا زمین پر پڑنا تھا کہ وہ ایک ازدہے کی شکل بن گئی اور ازدہا بھی بہت بڑا تیز کچلیوں والا ہیبت ناک ڈراؤنی اور خوفناک شکل والا منہ پھاڑے ہوئے پھن پھناتا ہوا ساتھ ہی اپنے گرے میں موسا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلا فرعون کی قسمت چونکہ ایمان سے خالی تھی ایسے بین یعنی بالکل واضح موجزے دیکھ کر بھی اپنی بدبختی پر اڑا رہا اور تو کچھ بن نہ پڑی اپنے ساتھیوں اور درباریوں سے کہنے لگا بھائی یہ تو بڑا جادوگر نکلا بس اپنے پاس والوں کو اس سے اس نے روکنا چاہا کہ کہیں وہ اسے موجزہ نہ سمجھ لیں ان سے کہنے لگا یہ تو جادو کے کرشمے ہیں بے شک اتنا تو میں بھی مان گیا کہ ہے یہ اپنے فن جادوگری میں استاد کامل پھر انہیں موسا علیہ السلام کی دشمنی پر آمدہ کرنے کے لیے ایک اور بات بنائی کہ یہ موسا تو ایسے ہی شبد دکھا دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے گا اور جب کچھ لوگ اس کے ساتھی ہو جائیں گے تو یہ علم بغاوت بلند کریں گے پھر تمہیں مغلوب کر کے اس ملک میں اپنا قبضہ کر لے گا تو اس کے استحصال اور اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش ابھی سے کرنی چاہیے بتلاؤ تمہاری رائے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت تو دیکھیے کہ فرعونیوں سے اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہلوائی جس میں موسیٰ علیہ السلام کو عام تبلیغ کا موقع ملے اور لوگوں پر حق واضح ہو جائے یعنی جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلوانا